نفس کے شر سے عافیت الہمنی رشدی و آفنی شر نفسی یا اللہ مجھے میری ہدایت الہام فرما دیجئے اور میرے نفس کے شر سے مجھے عافیت نصیب فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بطور انعام و اکرام ایک نو مسلم صحابی کو سکھائی